اور مشرق عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرق عورت سے بہتر ہے خواہ وہ مشرق عورت تمہیں پسند آ رہی ہو اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرق مرد سے بہتر ہے خواہ وہ مشرق مرد تمہیں پسند آ رہا ہو یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں